وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم فتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرما او من من قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم الله ما لا تعلمون يا بني تالمون فتعسسوا من يوسف روہ ولا ہندو من روح الله الله انه لا ييأس من روح الا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا وعلى الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين صدق الله العظيم قابل احترام بھائیو دوستو اور بزرگو سلسلہ وار مضمون چل رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا اسی ضمن میں کئی مضامین دوسرے بھی آ گئے نام کیسے رکھنے چاہیے نظر کے سلسلے میں بھی آیا تو یہ نظر جو ہے وہ لگتی ہے اب جو ہے اسی قصے کو میں پھر شروع کر رہا ہوں جب حضرت بنیامین کو پکڑ لیا گیا یوسف علیہ السلام نے پکڑ لیا بھائیوں نے کہا بھی ہم ہمیں لے لو کسی کو کہا کہ نہ ہم تو انہیں کو رکھیں گے جس سے چوری پکڑی گئی اسی کو رکھیں گے ایک اشکال علماء نے کیا ہے اس میں کہ کنان اور مصر ڈھائی سو میل کا فاصلہ ہے کوئی لمبا چوڑا فاصلہ نہیں ہے بھائی مصر سے کنان کوئی چلے بھی تو ڈھائی سو میل ہے اور کنان سے مصر آوے تو بھی ڈھائی سو میل ہے کلو نہیں تو زمانے میں میل چلتے تھے میل اور ابھی بھی کئی ملکوں میں میل چلتے ہیں کئی ملکوں میں کلو میٹر چلتے ہیں تو میل جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے یعنی اور اصل ہماری شریر اتنی میل ہی ہے کلو میٹر جو ہے یہ آج کی پیداوار ہے جو ہمارے شریر میں جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ میل کا ہوتا ہے مسافر اتنے مل پر آدمی مسافر ہوگا اتنے کلو میٹر پر نہیں کہیں گے کتابوں میں یہ لکھا ہے تو یہ ڈھائی سو میل تھا اچھا کنان کے بعد جو کنواں تھا جہاں سے یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا یہ دس میل کے فاصلے پر تھا وہ تو کنان کے بالکل سبب میں تھا دو بات تیسری بات کہ یوسف علیہ السلام اب تو بادشاہ بنے عزیز مصر بنے تو حضرت یوسف علیہ السلام اچھا بار بار بھائی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں پتہ چل گیا کہ میرے میرے بھائی ہیں یعقوب علیہ السلام کے بارے میں پتہ چل گیا کہ میرے ابا ہیں بنیامین کے بارے میں پتہ چل گیا میرا بھائی ہے اب تو بادشاہ بن گئے گا تو ڈھائی سو میل کا فاصلہ تو کوئی لمبا ہوتا نہیں ہے تو فوراً یوسف علیہ السلام ملنے کیوں نہیں گئے بادشاہ ملنے جانا چاہیے چاہیے کوئی حکومت الگ نہیں ہے کوئی ویزا لینے کی تکلیف نہیں ہے اور شاہی آدمی کو کیا تکلیف ہے مسائل تو سب ہیں یا کم سے کم ابا کو امی کو بھی خبر دے دیتے میں زندہ ہوں اب میری فکر نہ کرو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے کنویں میں تھے تو اس وقت تو چلو سات سال کی بارہ سال کی عمر تھی اتنے زیادہ وہ نہیں کہ ابا کو جا کر خبر کریں کنویں میں ہے آدمی کیا خبر کرے جا کر واٹس ایپ نہیں ہے فون نہیں ہے لیکن یہاں تو اب تو بادشاہ بن گئے قدر شادی جی بھی ہو گئی علیہ السلام باپ بھی بن گئے بچے بھی پیدا ہو گئے اور پتہ بھی چل گیا کہ کنان یہاں ہے اور بھائی لوگ بھی آ گئے سب کچھ کھل گیا رہا لیکن یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کوئی شاہی حرکت کرتے خط بھیجتے کیوں نہیں کیا تو مفسرین نے اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ یہ اللہ کا ایک نظام تھا یوسف علیہ السلام کا ذہن میں وہ بات آئی ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ مکمل سر قبر یعقوب علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ مکمل سر قبر سے یعقوب علیہ السلام کا امتحان لیا جائے جب وہ امتحان مکمل ہوگا جیسے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان مکمل لیا گیا حالات حالات حالات اس کے بعد جو ہے پھر اللہ کے رستے کھولے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان مکمل لیا گیا صاحب جے جائے دیکھو خدا کی شان یا تو بلا رہے ہیں عرش پر بلا رہے ہیں مہاراج میں اور یا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں یعنی عزت اتنی دے رہے ہیں کہ عرش پر باقاعدہ سواری آ رہی ہے فرشتے آ رہے ہیں اور آسمانوں کی دعوت دی جا رہی ہے اور اتنا سارا جنت سجائی جا رہی ہے اور سارے کے سارے جتنے آسمان سجائے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں اور یا تائف میں پتھر کھلوا رہے ہیں بھوکے ہیں جبریل السلام آتے ہیں سارا قرآن کیا تھا لے کر لیکن کبھی جبریل جو یہ نہیں کہتے کہ حضرت میں کہیں سے انگور لے آؤں حالانکہ جبریل جو آسمان سے آ رہے ہیں تو جنت کا انگور بھی چلا سکتے تھے اللہ کو کے لا سکتے تھے کہ اللہ کو میں تو جا ہی رہا ہوں یہاں کا سیب یہاں کا انگور یہاں کے کھجورے لے کر میں دے دوں نبی کو تاکہ وہ کھا لیں کبھی جبریل نے نہیں پوچھا مطلب کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ جو وقت ہے امتحان امتحان امتحان امتحان اطلاع اطلاع اطلاع وہ گھڑی پوری ہو تو یسو علیہ السلام کے ذہن میں بات اللہ لایا ہی نہیں اور یعقوب علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یوسف قریب ہے یہاں تم کو پتہ ہی نہیں تھا یعقوب علیہ السلام کو تو بس اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا خلاصہ کلام کی اب یہ بھائی جو ہے اچھا یہ حالات کیوں آئے اس کا بھی قصہ لکھا ہے علماء نے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں بڑے لوگ وہ معمولی معمولی معمولی چپ پر ان کی پکڑ بڑی ہو جاتی ہے روایت میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام سوئے ہوئے تھے بچپن میں اور یعقوب علیہ السلام تحجد پڑھ رہے تھے جب تحجد پڑھنے لگے تو بچہ جو ہے وہ کروٹ لیتا ہے کھیت تو خوبصورت ہی اچھا خراٹے لینے لگے یوسف علیہ السلام تو یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو دیکھا تو ایک ذرا محبت دل میں آئی فطری چیز ہے کہ محبت دل میں آئی اب وہ جو تحجد پڑھ رہے تو تھوڑا سا دھیان بٹا تھوڑا دھیان ہٹا بس اللہ نے کہا کہ بات تو مجھ سے کر رہا دیکھ رہا ہے بیٹے کو یعنی کھڑا ہے میرے سامنے راجنیان کے کی بات کر رہا ہے میرے مجھ سے کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اس کو چل اب اس کو میں پچھلے چالیس سال کے لیے الگ کر دوں گا ایک قصہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے جو آزما اس کے اندر ڈالا اس کو کہتے ہیں حسنات الابرار سیات المقربی تو یعقوب علیہ السلام کو یہ وہی آئی فوح اللہ یعقوب کیونکہ یہ نبیوں کا خاندان تھا ابراہیم اسحاق یعقوب یوسف یہ جو ہے پورا یہ نسل چلی ڈھائی سو سال کے بعد یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے دادا کے پر دادا آج ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ دیکھو پیدائش کی اور یہاں یوسف علیہ السلام کی تاریخ دیکھو تو ڈھائی سو سال کے بعد اس زمانے میں عمریں لمبی ہوتی تھی یہ حالات میں اللہ نے ڈال دیا اور یہ کہا کہ آپ پڑھ رہے تھے باتیں کر رہے تھے میرے سامنے تمہارا دھیان وہاں کیوں گیا یہ اب یہ بھائیوں نے آپ سے مشورہ کرنا شروع کیا یہاں مشورہ کرنا شروع کیا اور وہاں یہ آپ کو یہ سلام گدڑ گدڑ رہتی تھی کیا گدڑ گدڑ رہتی تھی بے قافلہ کب آئے گا وہ دنیا میں آئے گا کہ نہیں آئے گا ایک ٹینشن رہتا ہے نا تو میں آئے گا کہ نہیں آئے گا ایک کے بارے میں تو دھوکہ دیا ہی انہوں نے اب پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا یہاں یہ ٹینشن رہتا تھا بھائی نے آپ سے مشورہ شروع کیا بھی بادشاہ تو لے کر اجازت نہیں دے رہا ہے کیا کریں گے اس کو قرآن کہہ رہا ہے فلم مست خالا سو جب وہ اس سے نا امید ہو گئے کہ آپ بنیامین کو جیل میں ڈالیں گے ڈالیں گے یہ رکھیں گے تو الگ ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے خال کبیر ان کے بڑے نے کہا علماء نے لکھا بڑے سے مراد یا تو یہودا ہے یا بڑے سے مراد کوئی اور بھائی ہے عمر میں یہ بڑا تھا اور بعض بھائی ایسے تھے جو علم میں بڑے تھے کوئی سمجھدار آدمی تھا خلاصہ کلام یہ تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی علم تعلم یہ مشورہ ہو رہا ہے ان کا علم تعلم انا باکم قد من ومن قبل ما في يوسف کیا تم کو معلوم نہیں تو تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر پکا اقرار لیا تھا اللہ علامہ نقول وکیل کا جملہ کہا تھا اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتیں تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے ہم نے سارا دھاندلہ جو کیا ہے یوسف کو وہ بھی معلوم ہے اور یہ مسئلہ دوسرا آ گیا فلن ابرا الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين بھائی بس بھائی اب تو میں تو جو ہے اس زمین سے ہرگز چلوں گا ہٹوں گا نہیں بس میں تو یہی ہوں مطلب یوسف کے پاس نہیں کہ یوسف علیہ السلام تو شاہی ٹھٹ کے ساتھ ہے کہ وہاں تو جا نہیں سکتے لیکن اب میں اب جو ہے مصر میں ہی کہیں اپنا گزارا کر لوں گا باپ کو منہ دکھاتے ہوئے شرم آتی یسو کے بارے میں دھوکہ دیا ہم نے اب اس کے بارے میں بھی حالانکہ اس کے بارے میں دھوکہ نہیں ہے لیکن میٹر تو ہو گئی ہے یہ بچہ لے کے تو نہیں جا رہے اس لیے اس نے ایک ساتھ کہہ دیا یہ کہا کہ بس بس اس زمین سے ہر چیز نہیں چلوں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یعنی میرے والد مجھے نہ بلا لیں گے بلا لو اس کو مجھے اجازت نہ دے یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ نہ فرما دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے یا تو اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کرے بیٹا آگے کیوں آ رہے آپ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانے کا ٹھیک ہے مسلمانوں کے گردن فلان کے آنا حرام ہے یہ سب مسلمان ہیں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے مسلمانوں کی گردنوں کی بہت عزت کی ہے شریعت نے ہماری ابیکم اب کہا کہ چلو تم لوگ اپنے والد کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہمارے ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی اور ہم وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہم کو معلوم ہوئی ہم کچھ غیر کی حفاظت کرنے والے تو نہیں ہیں بس یہ کون کہہ رہا ہے بڑا کہہ رہا ہے بھائیوں کو بس اچھا اب یہ کبھی تم لوگ جا کر یہ کہو لیکن یہ بھی کہتے ہیں نا بھائی گاؤں والوں سے ذرا پوچھ لو ہم لوگ سچے ہیں ایک آدمی گواہ لاتا ہے گاؤں والوں سے پوچھ لو یعنی مصر والوں سے پوچھو بس القریت قریت کننا پیا بلعیر التی تھی پیا اور آپ اس بستی کو لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں کے بھائیوں نے کہا آتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب یہ ساری بات آئی تو یعقوب علیہ السلام تو جب وہ قافلہ آیا تھا سب سے پہلے تو بنیامین کو ڈھونڈ رہے تھے بنیامین کہاں ہے بے بنیامین کا بنیامین تو تھے نہیں بے بنیامین کا ہے اب بھائیوں نے یہ باتیں کہی یعقوب علیہ السلام نے ایک جملہ کہا قال ابل سب ولاکم بسکم امرا نہیں بھائی والد نے کہا بلکہ تم نے اپنے دل میں ایک بات بنا لی ہے پس فصبر جمیل پس میں خوبی کے ساتھ صبر کروں گا میرا کام تو جھیلنا ہے میں تو جھیلوں گا فصبر جمیل اصل بس ایک جملہ جو تھے ایک جملہ زبردست کہا ہے آپ کو اس کے بعد میں جھیلوں گا میں نکلوں گا کوئی بات کہوں گا نہیں خاموش رہوں گا لیکن اللہ سے مجھے امید ہے آس ان واہ الحکیم اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لائے گا ان سب سے کون مرادت تھی یوسف علیہ السلام بنیامین وہ بڑا بھائی اب تو تین جدا ہو گئے نا علیہ السلام نے کہا بھی یوسف نے جدا کر دیا تھا تم نے بنیامین کو بھی کھویا اور وہ یہودا جو میری خدمت کرتا تھا وہ بھی نہیں ہے تو یہ تین کا یہ تین گویا کے سائے ہو گئے گھر کے لوگ یوسف علیہ السلام ضائع ہو گئے بنیامین ضائع ہو گئے اور وہ یہودا ضائع ہو گیا اس پر کہا کہ ہوئیں گے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لائے گا العلیم الحکیم بے شک وہی جاننے والا حکمت والا ہے نا امید نہیں ہوں اب جی، اس سے بات کرنی چھوڑ دی یعقوب علیہ السلام نے بھائی جی، تم لوگ جاؤ اپنا کام کرو تم لوگوں نے مجھے ٹینشن میں ڈال دیا ایک کمرے میں چلے گئے اور کمرے میں جا کر دعا میں لگ گئے وقال كظيم اور اس نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے ان سے رخ پھیر لیا بالکل اس کا اعجاز اپنا کام کرو اور اپنے کمرے کے اندر اپنے بیڈ روم میں آ گئے اپنے کمرے میں آ گئے ایک عبادت کی جگہ تھی ان کی وہاں چلے گئے اور وہ پھیر کر کہا ہائی یوسف بنیامین کو یاد نہیں کیا حالانکہ بنیامین بھی ابھی اس کو یاد کرتے ارے ہائے میرا بڑا بیٹا اس کو بھی یاد نہیں کیا میں یہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ یوسف جو بچپن سے جس کی جدائی کا غم تھا وہ نام لیا یا صفال یوسف کہا ہائی یوسف اور غم سے ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھا کزیم کہتے ہیں غم کی وجہ سے خاموش ہو جانا من کا کاسم الگ آدمی پر حالت آئے غم ہے تو اس نے اپنا غصہ پی بھی لیا خاموش بھی ہو گیا بلکہ زمین الغی قرآن میں کبھی یہ کہا کہ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نے جملہ کہا ہائی یوسف اور غم سے ان کی آنکھیں بھی سفید پڑ گئی اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھا بالکل یعقوب علیہ السلام نے خاموشی اختیار کر لی اب بھائیوں نے کہنا شروع کیا منا رہے ہیں سارے کے سارے بھائی تین تو غائب ہیں یوسف علیہ السلام غائب ہیں بنیامین غائب ہیں بڑا بھائی غائب ہے گھر کے تینوں ہیں جو غائب ہیں قالوا تالله تفتو تذكر يوسف حتى تكون هربا او تكون من الهالكين اب بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے کتابوں میں لکھا ہے کہ بھائیوں نے جو ہے ماں کو پٹایا سوتیلی ماں تھی حقیق کے ماں کا انتقال ہو چکا تھا یہ فرمایا کہ بھائی ابا سے ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں ماں نے سمجھا بجھا کر ایک میٹنگ کروا دی اب میٹنگ کروا کر بھائیوں نے آپس میں سوچا بھی کسی طریقے سے ابا کو خوش کرو یوسف کے ساتھ تو ہم نے غلطی کی تھی وہ تو ہمارا قصور ہے بنیامین کے ساتھ ہم نے کوئی قصور نہیں کیا لیکن بعض مرتبہ ایک مرتبہ آدمی قصور کر لیتا ہے تو آدمی کے دل میں آتا ہے کہ نہیں یہ دوسرا بھی دھمال کی ہوگی اور بڑا بھائی وہ تو خود اپنے اعتبار سے رہ گیا ہمارا کیا قصور ہے اس میں تو ذرا بات کو سمجھاؤ سمجھانے کے لیے میٹنگ کی بیٹھے مشورہ کیا تو سب نے مل کر ایک جملہ کہا یعقوب علیہ السلام کو کالو تمائی کب تب یوسف حت تکون ہر دن تکون اللہ لیکن انہوں نے کہا بھائیوں نے اللہ کی قسم ابا جان آپ تو بس یوسف کی یوسف ہی کو یاد کر رہے ہیں آپ تو یوسف ہی کی یاد میں رہو گے یہاں تک کہ گھل جاؤ گے یا ہلاک ہو جاؤ گے جب جب مطلب آپ آپ کی زبان پر یوسف یوسف کا نام آ رہا حالانکہ وہ تو پتہ نہیں مٹی بن گیا اور پتہ نہیں کہاں مر گیا اتنے سال گزر گئے اور جو اب تک جو ہے یوسف تمہارے دل سے نکل نہیں رہا ہے یہ سب بھائیوں نے مل کر اب یعقوب علیہ السلام سے کہا اللہ کے نبی تھے تو انہوں نے جملہ کالا انما اشکو بتی وحزنی اللہ اللہ من ما لا تعلمون تو یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنا غم کا شکوا صرف اللہ سے کرتا ہوں میرا غم ہے میں چھپا رہا ہوں اس کو کسی کا ہے تمہارا ہے تمہارا بھی چھپا رہا ہوں حالانکہ میں نبی ہوں تمہارے لیے دعا کر سکتا ہوں تم کو نکال سکتا ہوں اللہ سے مدد مانگ کرتا ہوں سب کچھ کر سکتا ہوں اور تم کو پورے قوم میں رسوا بھی کر سکتا ہوں لیکن نہیں ان نما اشکو اللہ مالا تعلمون میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں راز و نیاز کی جو تم نہیں جانتی چھپی نہیں کی یہ یاد رکھیں کتابوں میں اسی قصے یوسف علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں بڑا عجیب قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا اس نے اپنے خاندان نے ایک لڑکی سے شادی کی شادی ہو گئی اچھا شادی کے بعد دو مہینے کے بعد بہت دور سے ایک آدمی اس آدمی سے ملنے آیا عبداللہ میاں سے بھائی میں بہت دور سے آیا ہوں کئی سو کلو میٹر میل کا سفر کر کے آیا ہوں اور صرف تجھ سے ملنے آیا ہوں اور کوئی کام نہیں ہے میرا اور اس زمانے کا سفر تو آپ جانتے ہو یہ ہوائی جہاز کا سفر تو ہے نہیں ٹرین کا تو سفر ہے نہیں آدمی کب چلا ہوگا کب پہنچا ہوگا ہاتھ کے اندر میں نے تجھے دیکھا ہے اور تیرا ایڈریس مجھے دیا گیا ہے تیرا پتا دیا گیا ہے تو مجھے بتا تیری چھٹی نہیں کی کیا ہے بس میں ہی پوچھنے آیا ہوں کہ اللہ کے نبی نے مجھے کہا ہے کہ جا تو جا کے مل تو تیری چھپی نہیں کی کیا اس نے کہا بھائی تو آیا کیوں میرا بس وہ اتنی دور سے آیا ہوں تیرے کوئی چھٹی نہیں کی ہے جی اچھا وہ آنے والا جو آدمی تھا وہ بھی اس دور کا اس زمانے کا بڑا آدمی تھا ایک آدمی کی کوالٹی ہوتی کہ وہ بڑا آدمی خاندانی آدمی بڑے عالم بڑے پیر اور وہاں سے چل کر آئے میں اس سے ملنے آیا مجھے حکم ہوا ہے اب تیرے میں کیا نہیں ہے یہ تو مجھے پتا ہے نہیں مجھے کہا ارے چھوڑو یار کرنا ہی نہیں میں یہاں سے ہٹوں گا ہی نہیں بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے کہ تو جا کے مل کر چہرہ دکھایا تیرا ایڈریس دیا یہ سمت کا قصہ ہے یہ قصے کے سلسلے میں یہ چھپا رہے ہیں بھائیوں کا ہیر چھپا رہے ہیں یا کو علیہ السلام کو معلوم ہے لیکن پھر بھی جو ہے کوئی گھر میں سوال نہیں کر رہے کبھی جھیل رہے تو اس پر بعد مفسرین نے قصہ لکھا ہے خیر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں یہ اپنی نیکی بتانے کے لیے تیار نہیں میں میرے اللہ کے تو میرے اسی لیے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کچھ نہ کچھ نیکی اللہ کے لیے چپکے چپکے کیا کرو جو جو نیکی چپکے سے کی جاتی ہے وہ ڈائریکٹ آج تک پہنچتی ہے ایک تو آدمی کا دکھانے دکھانے کے لیے کہتا ہے ایک جگہ ہم گئے ارے مولانا صاحب آئے ہیں آج کے سبق والے مولانا صاحب ارے پانچویں حج کا جو سرائی ہے اس کا پانی پلاؤ زمزم پانچویں حج کا آئی صاحب پانچویں حج کہنے کی ضرورت کیا تھی وہ تو اللہ اللہ جانتا ہے کتنے حج کی ہے لوگ ہمیں پوچھتے ہیں مطلب کتنے حج کیے مجھے کچھ پتا نہیں کتنے حج کیے کتنے عمری کی ہے تو یہ تو بولنے والا ہے مفتی رحمت اللہ علیہ جب کسی جگہ پہ بات ہوتی تھی کہ مرکز کا مشورہ ہوتا یہ ہوتا تو جب وہ طے ہوتا ہے کہ ہاں بھی فلاں جگہ مرکز بننا ہے تو مفتی صاحب کہتے ہیں پیسہ دینا مرکز میں لیکن بولنے والا پیسہ نہیں ہونا چاہیے بات پیسہ بولتا ہے نا میں نے اتنے پیسے دیے میں نے اتنے پیسے یہ دینا ہے دے کر اپنا آپ کے کام میں لگے یہ چھپی دیکھنے والا تھا آنے والا بڑا آدمی اور یہ آدمی چھوٹا ہے جس کی چھپی نہیں کی ہے تو مارو آدمی نہیں ہے وہ تو بہت بڑا آدمی ہے لوگ اس کو دیکھ کر جمع ہو جانے تو بتانے کے لیے تیار نہیں میں نہیں بتاؤں گا بھائی میں جاؤں گا نہیں یہاں سے اب جب وہ بڑے بزرگ تھے وہ رہے تو مجمع آنا شروع ہو گیا حضرت آئے حضرت آئے حضرت آئے اس نے کہا یار یہ تو جلدی سے بتاؤ تاکہ کہ چلے جائیں جو ہے پڑھنے لکھانی شروع ہو گئی ان کے بعد اچھا حضرت رات کو بتاتا ہوں رات کو بتاتا ہوں آپ کل چلے جاؤ گے نا تو بتا کر چلا جاؤں گا بھائی میں کل چلا جاؤں گا تو مجھے بتا تیری نیکی کیا ہے تو اس نے اپنی نیکی بتائی اور نیکی بتائی کہ میری شادی ہو گئی میرے خاندان میں ایک لڑکی سے شادی کر کے میں اسے لایا جب شب زفاف میں داخل ہوا تو اس لڑکی نے کہا کہ دیکھو مجھے ٹچ مت کرو آپ آپ کے نکاح میں میں آئی ہوں لیکن میرا تعلق کسی اور مرد سے تھا اور وہ حمل میرے پیٹ میں میں حامل ہوں اب آپ سے صرف اتنی درخواست کرتی ہوں کہ اس نہیں اللہ عشترکھ میرے ایپ پر پردہ ڈالو اللہ آپ کے ایپ پر پردہ ڈالے گا تو میں نے میری بیوی سے کہا جب تو میری بیوی ہو چکی ہے حمل کسی اور کا ہے کوئی حرش کی بات نہیں میں تیرا ایپ پر پردہ ڈالو گے لیکن اب جو ظاہری ہے کہ حمل ہے تو پیٹ بڑھے گا لوگوں کو پتا چلے گا ارے ایک مہینہ ہوا شادی ہوا یہ پیٹ یہ پیٹ پیٹ کیسے بڑا ہوا ہے خیر اللہ اللہ کر کے اس کا ایپ پر میں نے پردہ ڈالا کسی سے میں نے کہا نہیں یہاں تک کے جو ہے جب بالکل ایام قریب آئے ولادت کے تو میں نے کچھ ایسی ترتیب کر لی ایسی جگہ اس کو لے کر چلا گیا کہ کسی کو پتا نہ چلے اور میں بچہ پیدا ہو گیا اب بچہ پیدا ہو گیا تو ظاہر بات ہے تو بچوں کو کہاں چھپاؤں دو مہینے میں تو بچہ پیدا ہوتا نہیں بھائی وہ تو جو ترتیب ہے اللہ کی اسی ترتیب سے پیدا ہوتا ہے تو میں نے میری بیوی اب میری بیوی کو گھبرا رہی تھی تب لوگوں کو پتا چلے گا تو ٹینشن مت لے یہاں تک اللہ نے پہنچا میں چاہیے پر پردہ ڈالوں گا تو فکر مت کر چہرہ پر پردہ ڈالوں گا تو فکر مت کر اب جو ہے کہیں نہ کہیں سے دور سے وہ گھر پر لایا گھر الگ تھا تحجد کے وقت اٹھا اور اس بچے کو لے کر یہ آدمی مسجد میں آیا تحجد کو تم کو ہوتا نہیں تھا ابھی تحجد کی یعنی تحجد کے وقت ختم ہو رہا ہے فجر کی آزان ہونے والی ہے اور مسجد کے باہر شہر میں ایک جگہ پر اس بچے کو سلا دیا نماز کے لیے آ گئے سارے کے سارے نماز بھی بڑے بڑے علماء تھے نماز کے بعد دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے افسر جمع ہوئے ارے بھائی یہ کس کا بچہ ہے یہ کس کا بچہ ہے رو رہا ہے پورا گاؤں جمع ہوا کس کا بچہ ہے تو رو رہا ہے یہ بھی کھڑا تھا سور جیسا یہ بھی کھڑا تھا کس کا بچہ ہے اس نے کہا بھی دیکھو کسی کا یہ ہو یہ بچہ ہے چلو میں جو ہے اس کو پالوں گا میں اس کو پالوں گا بڑا کروں گا ارے بہت اچھا بھی جو تو پالے گا تو یہ پیسہ بھی یعنی مہینے کا ہم بھی اتنا خرچہ دیں گے اس نے کہا نا نا نا میں پالوں گا بھائی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے یہ پتا نہیں کس کا بچہ ہے اس سے اچھا تو ہے میں ہی اس کو پالوں گا یہ کہہ کر اس بچے کو میں نے لے لیا اور اس بچے کو لا کر اس کی ماں کو دے دیا میں نے کہا دیکھ چاہے پر پردہ ڈل گیا اب ساری گاؤں والوں کو یہ معلوم ہے کہ کوئی اجنبی بچہ ملا ہے میں نے پالنے کے لیے اسے لیا ہے کس طریقے سے میں نے اس کے پر پارٹر ڈالا وہ بڑے بزرگ جو تھے انہوں نے کہا میں کئی راتوں سے خواب میں دیکھ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے کہا جا اس کے پاس جا اس کے پیشانی کو بوسا دے اور کہہ دے کہ تیرے اس نیکی کو اللہ نے قبول کیا اللہ نے تیرے لیے جنت واجب کر دی تو نے ایک پر پردہ ڈالا یاد رکھنا ان آج تو ہم لوگوں کی عادت اللہ ماں فرمائے کسی میں کچھ نہ ہو نا تو بھی اعلان کرنا نہیں ہے کسی کے پاس خالی شک ہے لیکن پھر بھی جو WhatsApp WhatsApp WhatsApp نہیں ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره یا عالم ہو انتم لاتا عالم بس وہ بزرگ گئے جو آئے تھے نا کہ حضور مجھے خواب میں آ کر کہہ رہے تھے تیرا چہرہ دیکھا کہ جا اس نے کسی آپ کی آئے پر پردہ ڈالا ہے کوئی معاملہ دیکھو پردہ ڈالو بیوی کو کچھ دیکھ لی پردہ ڈالو کوئی بات نہیں شوہر کی کوئی بات دیکھ لی آدمی پردہ ڈال ہاں اب اب یہ اب یہ کہ اس کو سدھرنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے بات ہے تو ہوتا ہے کہ سدھرنے کا کوئی چانس نہیں ہے تو آدمیوں کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے اچھا کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ تو ہو گیا وہ بزرگ جو ہے وہ پیشانی کو بوسا دیکھ کر کسی کو پتا نہیں لیکن قصہ قصہ قصہ بعد میں قصے کتابوں میں آتے ہیں نا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا اب کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اب پورے گاؤں کی نگاہ میں یہ بات آ گئی کہ بچہ مسجد کے میں ملا تھا مسجد کے فہن میں ملا تھا کوئی لینے والا تھا نہیں اس سے بچارے نہیں محنت کر کے اس کی جو اپنا اب نے اس کو پرورش کی تو پوری گاؤں کا یہ منظور نظر ہو گیا منظور نظر کیا یہ بچہ ہو گیا. یہ بچہ وہ ہے جس کو انہوں نے پالا اور بعد میں وہ بہت بڑے فقیر بنے تربیت میں علما کے ساتھ بہت بڑے فقیر بنے تو اپنے نام کے ساتھ وہ خالی اپنا نام لکھتے تھے کتابوں میں لکھا ہے اپنا نام لکھتے تھے تو کہتے تھے کہ آپ کا نام بابا کا نام تو کہتے تھے محمد ابن عبداللہ دادا کا نام عبداللہ اللہ پر دادا کا نام عبداللہ سب اوپر تو کہتے تھے محمد ابن عبداللہ عبداللہ عبداللہ یا کبھی کہتے تھے کہ عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ سوری کہ عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ پردہ پرداد یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی حالانکہ یوسف علیہ السلام پہلے ہی دن سے جیل میں ڈال سکتے تھے طاقت ہے حکومت ہے نہیں اب جو ہے یہ بھائی یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنا غم کا شکوہ صرف اللہ سے کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اب یعقوب علیہ السلام ایک دم مڑ میں تھے مڑ مڑ کا مطلب کہ بھیا حالات اچھے بچوں کی یاد پہ ہے حالات اچھے کا مطلب یہ کہ دل منشرے ایک جملہ یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنی یا روح بلا تو لا سمر من روح یا سمر کا فرور اے میرے بیٹو جاؤ جاؤ جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو یعنی یوسف دنیا میں ان کو ڈھونڈو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ بنو بے شک اللہ کی رحمت سے صرف ممکن ہی نا امید ہو ہوتے ہیں نا امید مت بنو شریع ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے نا امید مت بنو جاؤ اب بھائی جب یہ باپ نے حکم دیا اب جانے پیسے تو ہے نہیں وہاں جائیں گے تو ٹکٹ لینی پڑے گی نا سمجھ گئے گی نہیں پیسے تو ہے نہیں تو کیا کریں یہ اللہ کہہ رہے ہیں فلما دخلوا قالوا فلمو مسنا وتصدق مزین ان انج دل متصد اب یہ بھائی روانہ ہوئے تو بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یوں کہا کہ بھائی دیکھو تین ٹینشن ہے ہمارے گھر میں بڑا بھائی وہاں ہے بنیامین وہاں ہے اور یوسف کا کوئی ٹھکانا نہیں اس لیے ابا سے اب ابا سے دعا کراؤ ابا نبی ہے کہ ہمارے تین ٹینشن دور ہوں تو یعقوب علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ہمارے گھر میں بہت بڑا ٹینشن ہے تو اب جب روانہ ہونے لگے پیسے ویسے تو ہے نہیں تو بھائیوں نے یعقوب آپ کو سے کہا ابا جان ذرا ایک سفارش کا خط لکھ دو لیکن ہمیں اناج کی ضرورت تو پڑے گی ایک سفارش کا خط آ جائے گا تو خط سے ہمارا کام بن جائے گا بعض مرتبہ سفارشی کام سے جس جگہ کوئی سفارش ہوتی ہے تو آدمی ایک بیچارہ کیرلا کا آدمی تھا قطر میں قطر میں ابو زبی میں قطر میں نہیں ابو زبی میں صاحب ہے کہ دماغ تو اس کا مجھے فون آیا میں تو بہت پریشانی میں آ گیا ہے یہاں میں نے کہا کیا ہوا یہ میرا تو خروج لگا رہے ہیں اور اتنے سالوں سے میں یہاں ہوں اور جو میں مدیر ہے وہ آپ کا مرید ہے مدیر جو آپ کا مرید ہے ایک فون کر دو کہ میرا کام بنے گا میں نے کہا کہاں بیٹھا ہے تو خروج لگ گیا ہے تو خروج لگنا ہے بھائی بولے کہ لگنا ہے بس پاسپورٹ گیا ہے اندر میں نے کہا تو نہیں بیٹھا رہے میں نے فوراً مدیر کو فون کیا میں نے کہا بھائی یہ نام کا پاسپورٹ ہے تمہارے پاس یہ کہا ہاں، ہم نے خروج لگانے دیا ہے میں نے کہا اس کو خروج مت لگاؤ رکھو اور میں نے حدیث بیان کی فی افیاؤ لاب جما کا میں لاب دو دوفیاؤں نے حدیث سندر فوراً اللہ تمہاری مدد کرے گا اس کا یہ قصور ہے خصور ہے میں نے کہا یار معاف کر دے اسے مت اس نے پاسپورٹ دے دیا ایک گھنٹے کے بعد خبر آ رہی کہ خروج نہیں لگا اب تک نہیں اس کو کہتے ہیں سفارش میں اشفا شفا آسن آتا یہ کل نصیب مینا تو بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا ابا جان ہم جا تو رہے لیکن تھوڑا عزیز مصر کے نام تو خط لکھو تو کتابوں میں لکھا ہے یعقوب علیہ السلام نے روتے روتے خط لکھا روتے روتے اور خط میں یہ لکھا السلام علیکم یہ سلام جو شروع سے پھر لکھا من یعقوب صفی اللہ اپنے بارے میں صفی اللہ لکھا من یعقوب صفی اللہ ابن اسحاق ابن ابراہیم خلیل اللہ سب کے نام لکھا اپنا بھی نام لکھا اسحاق کا بھی نام لکھا ابراہیم کا بھی نام لکھا اور فرمایا کہ عزیز مصر مجھے یہ اطلاع ملی ہے میں کنان سے لکھ رہا ہوں مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ بہت بھلے آدمی ہیں اور آپ نے ہمارے بچوں کے ساتھ بھی خیر خائی کا معاملہ کیا ہے اور ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور یہ جملہ لکھا کہ ڈھائی سو سال سے ہمارے خاندان میں نامناسب حالات چل رہے ہیں جو میرے دادا تھے ابراہیم علیہ السلام ان کو آگ میں ڈالا گیا اور میرے والد جو یعقوب علیہ اسحاق علیہ السلام تھے ان پر بھی بہت حالات آئے اور مجھ پر بھی حالات آئے میرا ایک بیٹا تھا جس کا نام یوسف تھا وہ بچپن میں مجھ سے جدا ہو گیا اب تک اس کا چہرہ میرے سامنے ہے اور میں اس کو جو ہے یعنی دیکھنے کی یعنی تمنا کر رہا ہوں اس کے غم میں روتے روتے میں اندھا بھی ہو گیا ہوں اور یہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور ہم پر بہت نامناسب آلات ہیں پھر جو ایک بیٹا آپ کے یہاں جیل میں چلا گیا بنیامی نام ہے اس کا ایک بڑا بیٹا جو ہے وہ ٹینشن کی وجہ سے وہیں رہ گیا ہم بہت پریشان ہیں اور ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور آخر میں میں اتنا کہتا ہوں کیا ہم چور نہیں یہ جملہ لکھا کہ ہم چور نہیں ہیں نبیوں کے اولاد ہیں لیکن حالات سے گزرے بس آپ سے اتنا کہتا ہوں کہ آپ ہماری مدد کریں یہ یہ جملہ جب لکھ کر آخر میں لکھا وسلام اس وقت کتاب میں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام رو رہے تھے اور بیٹوں کو دے رہے تھے یہ خط دینا اب یہ بھائی آئے تو سب سے پہلے ملا کنان مصر میں کون بڑا بھائی اس نے کہا تھا نا تم گانی وہ ملا ارے بھائی کیا ہوا ارے ہم تو خط لے کر آئے ہیں ابا ہے لے کر تو آئے ہو لیکن اب تو جو ہے بغیر پیسے ویسے کا اناج ملے گا نہیں کا کہ پیسے ویسے تو کچھ ہے نہیں پرانے کپڑے ہیں اس گھر میں جو پرانے کپڑے تھے پرانے کمبل تھے پرانی رضائیاں تھیں کھوٹے سکے تھے وہ لے کر علیہ السلام نے بھیجا کہ پیسے تو ہے نہیں اب کیا کریں اور یہ خط لے کر اس کو قرآن کہہ رہا ہے یا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے یعنی مصر آئے تو انہوں نے کہا اے عزیز مصر ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے ہم تھوڑی پونجی لے کر آئے ہیں تو آپ ہم کو پورا غلہ دے دیجئے اور ہم کو صدقہ بھی دے دیجئے یہ صدقہ سمجھ کر ہی دے دو ہم لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے ان اللہ ظلم و یقین بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو اس کا بدلہ دیتا ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں اتنے میں ایک بھائی نے خط دیا یوسف علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام نے خط دیکھا تو یوسف علیہ السلام رو روجی بہت روئے بہت روئے بالکل قابو نہیں کر سکے یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو زلیخا بیٹھی ہوئی تھی زلیخا نے کہا کیوں رو رہے ہو یہ کہا کہ یہ خط یوسف علیہ السلام نے خط پڑھ کے سنا ہے یہ خط امام قرطبی نے بھی لکھا ہے مارب القرآن مفتی شفیع صاحب نے بھی لکھا ہے اور تفصیل مذہبی میں بھی لکھا ہے تینوں بڑوں بڑوں یہ خط نقل کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو خط پڑھا اب یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے ڈھنگ سے لکھا تھا بے لوگ چور نہیں ہیں میرا بیٹا یوسف بھی بچپن سے جدا ہو گیا پتا نہیں وہ کہاں ہے یوسف علیہ السلام جب بہت روئے تو کتاب میں لکھا سے لکھا بنیامین بھی روئے وہ مجمع تھا اب اب مسئلہ جو ہے رونے والا ایک ماحول بن گیا اس لیے کہ جو جو درباری کام ہوتا ہے چیک دینا لینا پیسہ لینا دینا غلہ دینا لینا وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی دوسرا ماحول بدل گیا جب یوسف علیہ السلام بہت روئے خط لے کر یوسف علیہ السلام نے اپنی جیب میں رکھا اور آگے ایک جملہ کہا لال تم ما فال تم بھی یوسف تم یوسف علیہ السلام یہ خط پڑھ کر یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں بھائی کیا تم کو خبر ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا کیا جب تم کو سمجھ نہ تھی نادان تھے یہ جملہ کہا یوسف علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ کہا تو سب نے دھیان سے دیکھا کالو آئی نقل یوسف ارے کیا تو ہی یوسف ہے یوسف علیہ السلام نے کہا ان یوسف وہاں داخل میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی دنیا نہیں قد من اللہ علینا اللہ نے ہم پر فضل فرمایا ہے ان نہ فعین اللہ محسنین جو شخص ڈرتا ہے تقوا اختیار کرتا ہے صبر کرتا ہے تو اللہ نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ایک بھائی نے کہا ارے ہاں یہی یوسف ہے وہ یہاں وہ تھا نا کالا وہ دیکھا ارے ہاں یہی ہے ارے ہاں یہی ہے یہ جو نشانیاں بچپن میں وہ دیکھنے لگے کہہ رہے ہاں یہی ہے اب سارے کے سارے جو ہے وہ سٹ پھٹ آئے اللہ تجی کہاں کنواں کہاں کنواں اور کہاں آدمی آزر سر لیکن یوسف علیہ السلام بہت روئے بہت روئے بہت روئے پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اب تو تمہاری نوعیت الگ ہے میں یوسف ہوں یہ میرا بھائی ہے آپ لوگ عزت کے ساتھ رہو کل تم میرے پاس آنا سب تمہاری ترکیب بنائیں گے پوچھا بھائی بیٹھے بیٹھے پوچھا ابا کا کیا حال ہے تو بھائیوں نے کہا کہ ابا بہت خوش ہیں لیکن آپ کو بہت یاد کرتے ہیں اس پر بھی رسول اللہ بہت ہوئے بہت یاد کرتے ہیں کہ آپ کو بہت یاد کرتے ہیں اب زلخا بیٹھی ہوئی تھی تو کہنے لگے کہ بھائی ہم کنان کا سفر کریں یا ان کو یہاں لائیں یہ تو شاہی لوگ ہیں شاہی لوگ دیہات میں جائیں یہ تو مناسب نہیں ہوگا دیہات کے لوگ یہاں آنے چاہیں گے لیکن ابا ہے وہاں تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کام کرو اب جو ہے اب تو راز کھل گیا میں یوسف ہوں اور اس کو میں نہیں رکھا تھا ابا جی خیر خبر لے لی وال وہ پوچھتے رہے فلاں کا کیا حال ہے فلاں کا کیا حال چالیس سال گزر گئے چالیس سال کے بعد یہ قصہ ہو رہا ہے جب یعقوب علیہ السلام کا اس کتابوں میں لکھا ہے یعقوب علیہ السلام کا خط روزانہ حضرت یوسف علیہ السلام چار پانچ مرتبہ پڑھتے اور روتے تھے تو کوئی کہتا کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہو کوئی قرآن کے آیت تو نہیں ہے کوئی تورا انجیل تو نہیں ہے کوئی فرمایا نہیں یہ خط پڑھتا ہوں تو مجھے اللہ کا قرب ملتا ہے اللہ کا قرب ملتا ہے یہ کس درد سے خط لکھا ہے بقیہ تفصیل کل پوری کریں گے انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل ہمارے سامنے چل رہے تھے زکوٰۃ کے مسائل میں سے کچھ اہم مسائل ہیں جو آج آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں وہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جس مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ مال ہی انسان کا ضائع ہو جاتا ہے اس وقت میں کیا حکم ہے بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے رقم ہم نے الگ کر کے رکھی وہ رقم ضائع ہو گئی چوری ہو گئی بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مال والا ہوتا ہے یعنی جس کے مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کا انتقال ہو گیا ان تینوں صورتوں میں کیا حکم ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ایک انسان کے پاس مال ہے اور اس مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے سال گزر گیا ابھی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اور زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے پہلے اس کا سارا کے سارا مال چوری ہو گیا یا کسی بھی طریقے سے ضائع ہو گیا کوئی لے کے چلا گیا تو چونکہ اب مال ہی نہیں رہا تو مال کے اوپر جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ بھی اب اس سے ثابت ہو جائے گی امام حنیف پر رحمۃ اللہ کا یہی نقطۂ نظر ہے کہ چونکہ زکوٰۃ واجب کرنے میں جس طریقے سے غریبوں کی ضرورتیں سامنے رکھی جاتی ہے اسی طرح جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب کی جاتی ہے ان کی سہولتیں بھی سامنے رکھی جاتی ہیں اب جب مال ہی نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ کیسے ادا کرے گا اس صورت میں اس کے اوپر سے زکوٰۃ ثابت ہو جائے گی لیکن دوسری شکل یہ ہے کہ مال تو ویسے کے ویسے موجود ہے لیکن جو پیسہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے الگ رکھا تھا کہ بھائی یہ پچاس ہزار روپیے زکوٰۃ کے اور اس میں سے تھوڑے تھوڑے وہ مستحقین کو دے رہے تھے وہ پیسہ چوری ہو گیا یا ضائع ہو گیا تو اس صورت میں زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی دوبارہ اس کو نکالنی ہوگی اس لیے کہ زکوٰۃ جس مال پر واجب ہوتی ہے وہ مال ابھی بھی ایسا موجود ہے اور زکوٰۃ جو ہے نا وہ ادا ہوئی نہیں ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا تیسری شکل یہ ہے کہ ایک انسان ہے جس کے پاس نصاب کے وقت مال تھا اور نصاب کے اوپر سال بھی گزر چکا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا ابھی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اور زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا تو چونکہ کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت ضروری ہے بغیر نیت کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے تو اب چونکہ یہ انسان مر چکا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے کے وقت میں نیت اس کی طرف سے کیسے ادا کی جا سکتی ہے اس لیے اب اس مال کے اوپر سے زکوٰۃ ثابت ہو جائے گی اب یہ مال وارثین کے حق میں آیا ہے تو وارثین کے پاس پہنچنے کے بعد جب اس مال کے اوپر سال گزرے گا تب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی اس سے پہلے زکات واجب نہیں ہوگی اب سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل تو آپ لوگوں نے سن لی ہے لیکن زکات دینی کس کو زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں کہ جن مصارف میں زکات ادا کرنے سے زکات ادا ہوتی ہے یہ کیا ہے تو اس کے بارے میں کچھ مسائل ہیں وہ میں آج سے آپ لوگوں کے سامنے شروع کرتا ہوں یہ دھیان دھیان میں میں رکھیے کہ ایک صحابی آئے حضور احکم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے انہوں نے حضور احکم صلی اللہ علیہ وسلم سے زکات مانگی حضور احکم صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس فرمایا کہ بھائی زکوٰۃ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ کسی مسلمان یا کسی پیغمبر کے ہی حوالے کر دیں بلکہ اس کے مصارف خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیے ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کی زکوٰۃ ہے تو آپ جیسا چاہے کسی کو بھی چاہو آپ دے دو تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کے مصارف سورہ توبہ کی ساٹھویں نمبر کی آیت ہے ان میں ان مصارف کو بیان کیا ہے کہ آٹھ مصرف ہے ان میں اگر تم زکوٰۃ ادا کرو گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی اور اس سے ہٹ کر آپ نے ادا کی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ دیکھا جائے گا کہ فعیل کن تمین سل کر اجزائی اگر ان آٹھ مصارف میں سے ایک مصرف میں آپ آتے ہو تو آپ کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے نہیں آتے تو پھر آپ کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی وہ قرآن کے لیے آیت ہے ان نمس الفراتی والمساکین جو لوگ عربی گرامر سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان نما حسر کے لیے آتا ہے حسر کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف ان آٹھ میں ہی ادا کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ میں نہیں اور اس کے ساتھ میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لل فقرا کا لام ہے فقرا کے لیے مساکین کے لیے ان لوگوں کے لیے یہ لام جو ہے وہ تبلیغ کے لیے تملیغ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک سامنے والے جن مصارف میں بیان کیا جا رہا ہے ان کو اس کا مالک نہ بنا دیا جائے تب تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی تو اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ بہت سے لوگ مسئلہ پوچھتے تھے مسجد میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں مدرسے کی عمارت میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں ہاسپٹل بنانے کے اندر زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں تو ان چیزوں میں زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی اس لیے کہ یہاں پہ تملیغ نہیں پائی جاتی تملیغ تو کسی انسان کے وجود سے ہی پائی جا سکتی ہے تو انشاءاللہ شاء آئندہ کل سے زکوٰۃ کے جو مصارف قرآن کریم نے بیان کیے ہیں اور اس کی موجودہ دور کے اعتبار سے کیا کیا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 لا الہ الا اللہ لائی لائی لمبا لائی لائی لمبا لائی لا لمبا لائی لائی لمبا لائی لائی لمبا لائی لائی لمبا لائی لائی لمبا لائی لائی لمبا لائی لائی لما لائی لائی لما لائی لائی لمبا لا إله إلا الله سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وأولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا إلا الله إلا الله إلا الله مرتبہ پڑھو میرے ساتھ لا الہ الا اللہ سیدنا و نبینا و و و حبیبنا شفیعنا مولانا و اولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول و نبیا یہ بہت جاندار جملے ہیں جو میں نے آپ کو پڑھائے ہیں بہت جاندار جملے ہیں اس میں اللہ نے نور بہت رکھا ہے تفصیلات اس کی بہت ہیں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 الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد الحمد بعد الرضا اللهم آت نفوسنا تقواها مسیا منسکا انت ولی وا ات مولا العفو فاعف عنا اللهم خاپونا عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم کا عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا ورقاب أخواتنا ورقاب بنائنا ورقاب بناتنا ورقاب أزواجنا ورقاب کا ورقاب ور ورقاب بحدہ ورقاب مشايخنا ورقاب با ورقاب جميع المسلمين والمسلمات من النار يا عزيز يا غفار يا ہمر الراحمين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خازن اللهم لا تردنا حازنين اللهم لا تردنا خاسرين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ جہنم کی آگ پر ہمارے چہروں کو حرام قرار دے دے اے اللہ جہنم پر ہماری پیٹھوں کو حرام قرار دے دے اللہ حرم بجو حالا واجسادانہ النار نار اللہ حرم بجو حالا واج النار اے اللہ ہمارے چہروں پر اور ہمارے جسموں پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دے یہ مبارک راتوں میں سے ایک رات ہے یہ دان راتوں میں سے ایک رات ہے گنہگار بندے اور بندیاں تیرے دربار میں آئے ہیں ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا نہ ہل اور حرم نے دیکھا نہ فرشتوں نے دیکھا نہ ہواؤں نے دیکھا نہ رمضان کے مہینوں نے دیکھا نہ تاک راتوں نے دیکھا نہ چاند سورج نے دیکھا نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا اور اللہ ہم نے جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے ہم گنا کرتے رہے تو ہمیں روزے دیتا رہا ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و مدال دیتا رہا ہم گناہ کرتے رہے تو مسجد میں آنے کی توفیق دیتا رہا جہاں اتنا کرم فرمایا ہے ایک کرم اور فرما دیجئے جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے اور دنیا بھر میں جہاں جہاں آمین کہہ رہا ہے اور جب بھی ہماری اس دعا پر آمین کہی جائے اے اللہ ان کی اور ہماری ساری جائز مرادوں کو پوری فرما اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما اور تیرے نبی کے پڑھ تیرے نبی کا تو ہمیں پڑوسی بنا دے اے اللہ ان راتوں میں خیریں اترا کرتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما ان راتوں میں برائیاں اترتی ہیں ان برائیوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جو مسلمان پریشان ہوں ہو ان کی پریشانیوں کو تیرا علاوہ کوئی نہیں جانتا اور یہ کہنا بھی نہیں چاہتے آفیت تو ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما لے جو مقروض ہو آفیت سے ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیر صورت شکل پیدا فرما جو بیمار ہوں ان کو شفا کاملہ آجلہ آجلہ دائمہ مستمر عطا فرما اے خوبصورت پردے والے اے خوبصورت چادر والے ہمارے آیبوں پر پردے ڈال دے اے اللہ تو نے اپنے کرم سے تیرا گھر دکھایا ہے اپنے کرم سے تو نے تیرے نبی کا گھر دکھایا ہے اسی کرم سے تیرا چہرہ بھی دکھا دے اور تیرے نبی کا چہرہ بھی دکھا دے اے اللہ اس امت کی اجتماعی انفرادی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ آپ کے مبارک آٹھ نام جو آپ نے سورج پہ لکھے اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے لوہ قلم پہ لکھے اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے ستاروں پہ لکھے ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے جتنے ستارے ہیں ان سب ستاروں پر تو نے الگ الگ اپنے نام لکھے ہیں اے اللہ آپ کے وہ آسمائے حسنا جو آپ نے توبہ درخت کے جڑوں پہ لکھے ہیں اور آپ کے وہ آسمائے حسنا جو آپ نے توبہ درخت کے پتوں پہ لکھے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے جنت الفردوس میں لکھے ہیں اور جنت الفردوس جنت الفردوس کو اس نام سے تو نے سجایا ہے اور آپ کے وہ اسماء حسنا جو آپ نے سدرت المنتہا پہ لکھے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے سدرت المنتہا کے پتوں پہ لکھے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو سدرت المنتہا کی ڈالیوں پہ لکھے ہیں اور صوبہ درخت کی ڈالیوں پہ لکھے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے بیت معمور پہ لکھے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنا جو آپ نے آسمانوں کے کناروں پہ لکھے اور آپ کے وہ اسمائے حسنا جو آپ نے چاند کے کناروں پہ لکھے اور آپ کے وہ اسمائے حسنا جو سمندروں کے جڑوں میں آپ نے لکھے جتنا گہرا سمندر اتنے ہی گہرے نام تو نے ان سمندروں میں لکھے اور آپ کے وہ آسمائے حسنا جو آپ نے عرفات میں لکھے اور آپ کے وہ اسماء حسنا جو آپ نے مزدلفہ میں لکھے اور آپ کے وہ آسمائے حسنا جو مینا کی پہاڑیوں پہ لکھے اور آپ کے وہ اسمائے حسنہ جو حضر اسد پر آپ نے لکھے اور آپ کے وہ اسمائے حسنہ جو بیت اللہ کے جڑوں میں لکھے گئے اور آپ کے وہ اسمائے حسنہ جو آپ نے زمزم کے کنویں کے جڑوں میں لکھے اور آپ کے وہ اسمائے حسنہ جو صفا اور مروا کی جڑوں میں لکھے اور آپ کے وہ اسمائے حسنہ جو آپ نے نبیوں کے دلوں میں لکھے اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے فرشتوں کے ماتھوں پہ لکھے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے تورات اور انجیل میں نازل کیے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے قرآن میں نازل کیے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنا جو آپ نے نبیوں کو الگ الگ سکھائے اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے حضرت جبریل کو سکھائے حضرت مکائل کو سکھائے حضرت اسرافیل کو سکھائے اور اسرائیل کو سکھائے اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے سارے فرشتوں کو سکھائے ہیں کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے آپ نے ان کو آنے جانے کی ٹکٹ دے دی ہے اسماء حسنا دے دیے ہیں وہ آپ کا نام پڑھتے ہیں زمین اوپر آ جاتے ہیں اور وہی نام پڑھتے ہیں آسمان اوپر چلے جاتے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے اہل کہب کو سکھائے تھے اور آپ کے وہ اسماء حسنا جو آپ نے زمین اوپر اتارے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے عرش کے خزانے میں رکھے ہیں جو آپ نے کسی کو بتائے نہیں ہے اور آپ کا ایک وہ مبارک نام جس سے تو نے تیرے عرش کو مزین کیا ہے اور آپ کا کتاب میں پڑھا ہے کہ عرش پر صرف تو نے ایک ہی نام لکھا ہے اور کوئی نام نہیں لکھا لیکن پورے عرش پر الگ الگ ڈیزائن سے تو نے نام لکھا ہے اور آپ کے وہ اسماء حسنا جو آپ نے کرسی کے پہیوں میں لکھے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنا جو چار فرشتے تیرے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کو تو نے سکھائے ہیں اور ان کے ماتھوں پہ لکھے ہیں اور ان کے ہتھیلیوں پہ لکھے ہیں اور ان کے دلوں پہ لکھے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنا جو آپ نے جناتوں کو سکھائے ہیں اور جناتوں کے علماؤں کو سکھائے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنا جسے صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کے انبیاء جانتے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جسے صرف آپ جانتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جسے صرف آپ اکیلے جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا آپ اکیلے جانتے ہیں آپ نے چھپا رکھا ہے وہ نام صرف آپ اکیلے جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا اے اللہ ان سارے ناموں کے تفیل سے آپ سے دعا مانتے ہیں کہ اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے کر اس بٹکے ہوئے امت کو پھر مسجد والا بنا دے پھر اعمال والا بنا دے پھر اخلاق والا بنا دے اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا اللہ یہ مبارک راتیں ہیں ان مبارک راتوں میں لوگ اللہ والوں کو ڈھونڈتے ہیں اور تیری رحمت گنہگاروں کو ڈھونڈتی ہے تیری رحمت گنہگاروں کو ڈھونڈتی ہے یہ گنہگاروں کا مجمع جمع ہوا ہے اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان نہ ہو بلکہ بار بار یہ مہینہ ہمیں مل رہا ہو تو اس کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما اے اللہ یہ مجمع آپ کو نہیں دیکھ سکتا اگر ہم آپ کو دیکھ لیتے تو ہم آپ کو ہرگز نہ چھوڑتے اے اللہ آپ کے رحمت تک پہنچنے کے لیے بہت واسطوں کی ضرورت ہے آپ کے رحمت کو ہم تک پہنچنے کے لیے کوئی واسطے کی ضرورت نہیں ہے تیرے رحمت کی چادر میں تو ہم سب کو ڈھانپ لے تیرے رحمت کی چادر میں ہم سب کو ڈھانپ لے اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں یا مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد میں جمع کیا ہے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دیں اے اللہ ہمیں وہ بدبخت انسان مت بنانا پورا مہینہ رمضان کا گزر جائے اور ہم ہمارے گناہوں کی معافی نہ کرا سکے وہ دستخط انسان مت بنانا حشر کے میدان میں یہ رمضان کا مہینہ آئے گا اور اللہ تو پوچھے گا کہ رمضان تجھ کو میں نے بھیجا تھا ان لوگوں کی طرف انہوں نے تیری کیا قدر کی تو یہ روزے اور رمضان ہماری سفارش کر رہا ہو تو اس کے غیب سے سورت سگلے پہنا ورما اللہ ہمیں وہ بد انسان مت بنانا کہ بھوکے بھی رہے اور تیرے حشر کے میدان میں کہہ دیا جائے سوائے بھوک اور پیاس کے تمہیں کچھ بھی نہیں ملا ہے قرآن بھی پڑھے اور قرآن ہمیں لانت کرے روزہ بھی رکھے اور روزہ ہمیں لانت کرے ہمیں وہ بد انسان مت بنانا ہمیں وہ بد انسان مت بنانا بلکہ حشر کے میدان میں قرآن ہمارا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف قرآن نے ہماری انگلی پکڑ رکھی ہو اور ایک طرف روزہ نے ہماری انگلی پکڑ رکھی ہو اور ہم جنت کے ساتھ دلہے کی طرح جا رہے ہوں تو اس کی غیر سے صورت شکلیں پیدا فرما اے اللہ ہمارے برادران وطن کی ہدایت کے فیصلے فرما اے اللہ ان سب کے لیے ان سب کو ہدایت دے کر جنتوں کے فیصلے فرما تیرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے اپنے کرم سے عطا فرما دے اے اللہ اس مبارک رات میں بیواؤں کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں متعلقاؤں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں یتیموں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں بہت بیوائیں ہیں جو پریشان حال ہیں بہت متعلقائیں ہیں جو پریشان حال ہیں بہت یتامہ ہے جو پریشان حال ہے اللہ ان سب کے پریشانیوں کو دور فرما کفا بلّہ وکیلا کفا دلاہ حفیظہ اے اللہ تو ہی وکالت کرنے والا اور تو ہی حافظ ہے اے اللہ تو ان کی بھی حفاظت کر اور ہماری بھی حفاظت کر اے اللہ جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے اور یا جب بھی آمین کہے ہماری اس دعا پر ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں کوئی بے نمازی پیدا نہ ہو کوئی شرابی پیدا نہ ہو کوئی جواری پیدا نہ ہو کوئی زانی پیدا نہ ہو تو اس کے غیر سے سورت شکلیں پیدا فرما اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ